مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کیا مسجد اقسا تمہاری نہیں بتاؤ مسجد اقسا تمہاری نہیں ہے کیا کتنے سال ہو گئے وہاں یہودیوں کو قبضہ کیے ہوئے کوئی نہیں روتا کسی کے دل میں غم پیدا نہیں ہوتا کوئی تمہاری ایک چپا زمین پہ قبضہ کر لے تم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاؤ گے کوئی تمہاری زمین کے درخت کو چھین لے تم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاؤ گے اور ہم سے مسجد اقسا چھن گئی ارض شام چھن گئی عزت و غیرت چھن گئی کوئی نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے یا رب سے کہہ دے کہ اللہ میں اس امت کا صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے تیار ہوں صلاح الدین ایوبی سینما میں نہیں بنا کرتا صلاح الدین ایوبی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے نہیں بنا کرتا صلاح الدین ایوبی اپنی بہنوں پہ سیٹیاں بجا کے نہیں بنا کرتا صلاح الدین ایوبی اپنے کو دور کرنے سے نہیں بنا کرتا صلاح الدین ایوبی اس گندی دنیا کی خاطر رشوت کھانے سے نہیں پیدا ہوا کرتا صلاح الدین ایوبی بازاروں میں ملاوٹ کا مال بیچنے سے پیدا نہیں ہوا کرتا صلاح الدین ایوبی لوگوں میں پیدا نہیں ہوتا جو مرنا نہیں چاہتے جو رب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جاتا چھوڑ کے میدان میں آ کھڑا ہوں ساری دنیا کے کافر بھی آ جائے اکیلا لڑوں گا تب قوم میں سراہتی ایوبی پیدا ہو جایا کرتے